اسیران جنگ کی حالت سب سے زیادہ بدتر سلوک جس جماعت کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ اسیران جنگ کی جماعت تھی قدیم رومی اور یونانی اپنے سوا دوسری قوموں کو وحوش اور برابرہ باربیرینز سمجھتے تھے اور ان کے قانون میں اس بد قسمت مخلوق کے لیے قتل یا غلامی کے سوا کوئی تیسری صورت موجود ہی نہ تھی اورستو جیسا معلم اخلاق بے تکلف کہتا ہے کہ قدرت نے باربیرینز کو محض غلامی کے لیے پیدا کیا ہے ایک دوسرے مقام پر وہ حصول ثروت کے جائز اور معزز طریقے گناتے ہوئے کہتا ہے کہ ان قوموں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرنا بھی ان میں شامل ہے جنہیں قدرت نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ایک طرف ان عقائد نے رومیوں کے ذہن میں غیر قوموں کی جان و مال کو بے قدر کر دیا تھا دوسری طرف رومی سوسائٹی کی پرورش کچھ ایسی بہیمیت کی فضا میں ہوئی تھی کہ لوگ اپنے کھیل تماشوں میں حیبت ناک نظارے دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور ان نظاروں میں مجاز کے بجائے حقیقت کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے تھے اگر کسی گھر کو جلتے ہوئے دکھانا ہو تو وہ چاہتے تھے کہ فی الواقع ایک گھر جلا دیا جائے اسی طرح کسی آدمی کا زندہ جلایا جانا یا کسی مجرم کو شعروں سے پھڑواتے ہوئے دکھانا منظور ہوتا تو تماشائیوں کی تسلی اس کے بغیر نہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی واقعی زندہ جلا دیا جائے اور ایک دوسرے آدمی کو واقعی شیروں کے پنجرے میں چھوڑ دیا جائے اس کام کے لیے انہیں ہمیشہ ایسے آدمیوں کی ضرورت رہتی تھی جنہیں ان وحشیانہ کھیلوں کے لیے استعمال کیا جا سکے ظاہر ہے کہ روم کے آزاد شہری اس کے لیے موضوع نہیں ہو سکتے تھے لہٰذا دوسرے ملکوں سے لڑائیوں میں جو قیدی پکڑے ہوئے آتے ان کو اس خونی تفریح کا سامان بنایا جاتا تھا بعض اوقات یہ کھیل اتنے بڑے پیمانے پر ہوتے تھے کہ کئی کئی ہزار آدمیوں کو بیک وقت تلوار کی نظر کر دیا جاتا تھا ٹیٹوس نے جو نسل انسانی کا دلارا darling of the human race کہلاتا ہے ایک دفعہ پچاس ہزار درندہ جانوروں کو پکڑوایا اور کئی ہزار یہودی قیدیوں کو ان کے ساتھ ایک احاطے میں چھڑوا دیا ٹروجن کے کھیلوں میں گیارہ ہزار درندے اور دس ہزار آدمی بیک وقت لڑائے جاتے تھے کلاڈیوس نے ایک دفعہ جنگی کھیل میں انیس ہزار آدمیوں کو تلواریں دے کر ایک دوسرے سے لڑا دیا قیسر اوگسٹس نے اپنی وصیت کے ساتھ جو تحریر منسلک کی تھی اس میں لکھتا ہے کہ میں نے آٹھ ہزار شمشیر زنوں اور تین ہزار پانچ سو دس جانوروں کے کھیل دیکھے ہیں یہ سب تفریحات جنگی قیدیوں ہی کے دم قدم سے چل رہی تھی اس کے علاوہ اسیران جنگ کا دوسرا مصرف یہ تھا کہ آزاد رومیوں کی غلامی کریں سوسائٹی میں ان کا درجہ سب سے نیچا تھا ان کے کوئی متعین حقوق نہ تھے ان کی جان کی کوئی قیمت نہ تھی ان کی زندگی کا مقصد اپنے آقاؤں کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا فیرر کے بقول وہ ذلت کے بچپن مشقت کی جوانی اور بے رحمانہ تغافل کے بڑھاپے میں پیدائش سے موت تک کے مراحل طے کرتے تھے رومی قانون میں غلاموں کے لیے اس قدر سخت قوانین تھے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا پر دست درازی کرتا تو اس کو اور بعض اوقات اس کے سارے خاندان تک کو موت کی سزا دے دی جاتی تھی سن 611 عیسوی میں جب ہرکل کی تخت نشینی کے تھوڑے عرصے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہوا اور اس کا جنازہ قبرستان کی طرف چلا تو اتفاق سے ایک لونڈی نے اس کی مشاہد کرتے ہوئے زمین پر تھوک دیا اس قصور میں وہ فوراً گرفتار کر لی گئی اور اس کے قتل کا حکم دیا گیا فیرر کا بیان ہے کہ جب روم کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو نہایت کثرت سے اسیران جنگ مملکت میں آنے لگے اور ایک وقت میں ان کی مجموعی تعداد چھ کروڑ تک پہنچ گئی تھی روم کی طرح ایران میں بھی اسیران جنگ کے لیے کسی قسم کی رعایت نہ تھی معمولی قیدی تو درکنار خود قیصر روم والیریان جب شاپور اول کے ہاتھ قید ہوا تو اسے زنجیروں سے باندھ کر شہر میں گشت کرایا گیا عمر بھر اس سے غلاموں کی طرح خدمت لی گئی اور مرنے کے بعد اس کی کھال کھچوا کر اس میں بھس بھروا دیا گیا شاپور ذل اکتاف کا واقعہ مشہور ہے کہ بحرین اور الحسا کے عرب اسیران جنگ سے انتقام لینے کے لیے اس نے حکم دیا تھا کہ ان کے شانوں میں سوراخ کر کے ان کے اندر رسیاں پروئی جائیں اور سب کو ملا کر باندھ دیا جائے اسی بنا پر تاریخ نے اس کو ذل اکتاف کے نام سے یاد رکھا ہے خوغاری کی یہ داستانیں اور بھی زیادہ ہولناک ہو جاتی ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ نو انسان پر یہ ظلم و ستم کسی اعلیٰ مقصد کے لیے نہیں کیے جاتے تھے بلکہ محض ناموری اور شہرت کے حصول اور شہانہ حیبت و جلال کے اظہار کے لیے کیے جاتے تھے پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا خون محض بادشاہوں کی ذلیل ترین نفسانی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ خسرو پرویز نے نعمان بن منظر کی بیٹی کے حسن کی تعریف سنی اور اس کو حکم دیا کہ اپنی لڑکی شاہی حرم میں داخل کرے نعمان کی عربی غیرت نے اس کو گوارا نہ کیا اور صاف انکار کر دیا اس پر خسرو نے فرمان صادر کیا کہ ہیرا کی ریاست ضبط کی جائے اور نعمان کو گرفتار کر لیا جائے نعمان اپنے بال بچوں کو بنی شیبان کی حفاظت میں دے کر خود کسرا کے دربار میں پہنچا کہ افو تقصیر چاہیے مگر کسرا نے اسے قتل کرا دیا اور چالیس ہزار کی زبردست فوج بھیجی تاکہ بنی شیبان سے نعمان بن منظر کے گھر والوں کو چھین لائے زوقار کے مقام پر اس فوج کی عربوں سے ایک خوریز جنگ ہوئی جس میں ترفین کے ہزاروں آدمی مارے گئے اور صرف اتنی سی بات پر انسانی خون کی ندیاں بہہ گئیں کہ ایک بادشاہ اپنے پہلو میں ایک حسین عورت کو دیکھنا چاہتا تھا اس مختصر تاریخی بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس عہد میں جنگ کے اخلاقی حدود محاربین کے حقوق و فرائض عداوت میں ضبط نفس اور لڑائی میں رحم و غضب کے امتزاج کا وجود کیا مانی ذہنوں میں اس کا تصور تک نہ تھا اور مہذب ترین قوم میں بھی جہاں تک جنگ کا تعلق ہے وحشت اور حیوانیت کے ابتدائی درجے میں تھیں اس زمانے میں جنگ کا مفہوم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ ایک ہنگامہ قتل و خون اور فتنہ سلب و نحب تھا جو طاقتور کی ہر خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے برپا کیا جا سکتا تھا شقاوت اور سنگ دلی وحشت و بربریت درندگی اور صفاقی عین جنگ کی حقیقت میں داخل ہو گئی تھی لفظ جنگ بولتے ہی آدمی کا ذہن ایک ایسی چیز کی طرف منتقل ہو جاتا تھا جو اپنے اندر انسان کی جان لینے اور اس کی آبادیوں کو غارت کرنے کے ہر طریقے کو متضمن تھی صدیوں کے تغافل نے جنگ کے ساتھ وحشیانہ حرکات کا اس قدر گہرا تعلق قائم کر دیا تھا کہ انسان مشکل ہی سے کسی ایسی جنگ کا تصور کر سکتا تھا جس میں لوٹ مار قتل عام آتش زنی اور تباہ کاری نہ ہو جس میں عورتوں بچوں بوڑھوں زخمیوں اور بیماروں کو قتل نہ کیا جاتا ہو جس میں دوسرے مذہب اور ملت کے معابد اور آثار کی بے حرمتی اور تخریب نہ کی جاتی ہو اور جو اخلاقی حدود کی پابندی کے ساتھ لڑی جاتی ہو